حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان خالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی سانڈے اور پنیر کا ہدیہ بھیجا آپ نے گھی اور پنیر کھا لیا مگر سانڈے کو ناپسند کرتے ہوئے چھوڑ دیا تاہم اسے آپ کے دسترخوان پر کھایا گیا اگر حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ہر گز نہ کھایا جاتا سننے داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو ترانوے